عبد الرحمن بن قاسم نے اپنے والد سے انہوں نے صالح بن خواد بن جبیر سے اور انہوں نے حضرت سہل بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو نماز خوف پڑھائی اور انہیں اپنے پیچھے دو صفوں میں کھڑا کیا اور اپنے ساتھ کے صف والوں کو ایک رکعت پڑھائی پھر آپ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہی رہے یہاں تک کہ ان سے پیچھے والوں نے ایک رکعت پڑھ لی پھر یہ آگے آ گئے اور جو ان سے آگے تھے پیچھے چلے گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک رکعت پڑھائی پھر آپ بیٹھ گئے حتیٰ کہ جو پیچھے چلے گئے تھے انہوں نے بھی ایک اور رکعت پڑھ لی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو سنتالیس